جب ان کے دل پر اثر ہوا تو اس کے بعد ہاتھ کو ہاں جی۔ مسلمان ہو گئے ابھی انہوں نے تلوار اٹھائی تو واپس جب واپس پہنچے تو سات نام بیٹھے ہوئے تھے اس قبیلہ کے لوگ بھی تھے انہوں نے آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ وہ نہیں ہے جس شخص کو میں نے دے جانا یہ بدلا ہوا تھا دور سے آتے ہی سے اور وہی بات آئی کہ بھائی میں نے تمہیں ساتھ دے کے بجے سے یا یہ کبھی میرے ساتھ ہوا یہ معاملہ اب میں ساتھ ناراض ہوں آپ کو کیا تم بات تو ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت اس بات پر غصے ہوئے کہنے لگے اچھا میں اس کو کر ہاتھ نکالتا ہوں اب یہ تلوار لے کے چل پڑے مسجد میں نے رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی کشادہ نشانی کے ساتھ ان کو ملے اور انہوں نے ان کے سامنے بھی اللہ کا فرحان فرحان نبی صاحب اسلام کے سامنے کفار میں شکردی کو یادا تھا تو آپ لکھنؤ کے سامنے فرحان مجید کی تلاوت یہ فرحان مجید دلوں کا مکمل ہے یہ دلوں کو کھینچتا ہے جی نے ان کے دل پر اثر ہوا اور انہوں نے بھی اس کو قبول کو اب واپس آئے تو صورت حال ابھی جی۔ شکار کرنے تو آئے شکار ہو قبول تو واپسی پر انہوں نے اپنے پورے قبیلے کے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ دیکھ کے اتنے اچھے سے میں یہاں تمہارا امیر تھا قبیلے کا سردار تم اس بارے میں کیا کہتے ہیں لوگوں نے کہا کہ ہم نے تم سے کر سردار نہیں دیکھا تم ایک اچھے انسان ہو اور ایک خیال رکھتے ہو آپس میں محبت تمہاری وجہ سے ہے تم نے قبیلے کا نام روشن کیا ہے اور ہم تمہارے ساتھ اتنا محبت کرتے ہیں جب انہوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ اچھا اگر چاہتے ہو کہ میں قبیلے کا سرکار رکھوں تو میں نے بھی نہیں کو قبول کر لیا تم بھی قبول کر لیا اور اگر نہیں قبول کرتے تو آج کے بعد میں قبیلے کی سرداری سے معذرت صاحب ہوں ان کی یہ دعوت ایسی کام آئی کہ پورے قبیلے نے ایک دن میں کلمہ پڑھ لیا مسلمان تو مسلقل میڈیاوں نے بہت اعلیٰ کام کیا گیا جب لگے سر کام تشریف لائے تو آپ نے چار دن وہاں کام کرنا ہے یوں سمجھے کچرت میں لگے دس دن تین دن رائے شور والے اور سات دن سفر والے تو دس دن لگے مدینہ طیبہ پہنچنے میں پھر چار دن قیام رہا رہا تو چودہ دن لگے پھر نگر کو وباس ہے یہاں یہ جو بستی تھی یہاں تشریف لائے اس وقت اس کا نام یسرف تھا مگر نبی شاہرام نے اس کا نام مدینہ رکھا اور یہ بار رکھا کعبہ رکھا جس طرح اللہ رب العزت کے نیلام نام نبی استاد رام کے دنانوے نام علماء نے اپنی کتابوں میں مدینہ طیبہ کے بھی ننانوے نام دنوائے اربوں میں یہ عادت تھی کہ جو چیز بہت پسندیدہ ہوتی تھی اس کے کئی نام ہوتے جیسے گھوڑے کے پچیس سے زیادہ نام ہیں اور اس کے پچیس سے زیادہ نام ہے اربوں کے لیے تو اسی طرح اس شہر کے لیے بڑے زیادہ یہ پسند ہی گنجی رہے لیکن اس کام نے یہاں آ کر فرمایا تو موسا علیہ السلام کے جھونپڑے جیسا ایک جھونپڑا پڑا عریش موسا کرام نے ارادہ کیا تو یہ تین بچے تھے سہل اور سہیل رضی اللہ تھا ان کی زمین تھی جو ان کے گارڈین کے پاس صدی کے پانوں نے وہ زمین خریدی تھی اور نبی اللہ سلام کی خدمت میں پیش کر دی تھی لیکن شام نے اس کے اوپر مسجد بنانے کا ارادہ فرمایا یہ مسجد بدل کی تعمیر تھی شروع میں جو ستون تھے وہ کھجوروں کے تنے تھے اور اس کے اوپر پر چھت تھی وہ بھی کھجوروں کے پتے تھے لڑکیوں کے اور نیچے عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی لمبے کر کا بندہ کھڑا ہوتا اس کے سر کے اوپر اوپر سے لگ گئے اور اگر بارش ہو جاتی تو زمین کے اوپر سے چڑھ جاتا تو سادت رام میں سچن کے پر چڑھ چڑھتے اب بتائیے اس وقت تو کسی کو معلوم نہیں تھا کہ جس مذہب کی یہ اقتدار کی جا رہی ہے اس میں پھر آخر پوری دنیا کی مساجد بننا ہے مرکز بننا ہے دیکھیں ایک مدد کی بات یاد رکھیں ہیں جب تاریخ بن جاتی ہے اس کو اپنے پر پرائم مثال کے طور پر نبی صاحب اسلام کے بارے میں ہندو بھی نہ لکھتے ہیں سکھ نے بھی نادیا کلام لکھا انگریزوں نے بھی کتابیں لکھی دیا اور اچھے الفاظ سے کیوں تاریخ بن چکی جب بن جاتی ہے تو اچھے پیسے مان لیتے ہیں کہ ہاں یہ بات بات گریٹنیس بھی ہوتی ہے عظمت بھی ہوتی ہے کہ جب تاریخ بن رہی ہو اور ابھی کچھ سامنے نظر نہ آتا ہو اس وقت بھی اس کو تسلیم کرتا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ جب ابھی یہ تاریخ بننی شروع ہوئی تھی آپ سے کچھ نہیں نظر آتا تھا انہوں نے اس تاریخ کو اس وقت تسلیم کر اس لیے اس امت میں سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ چنانچہ چھوٹی سی مسجد نبی نظیر اسلام نے بیٹھنے کے لیے ایک جگہ بنائی ہے سب کو کہتے ہیں عربی اور کیونکہ اردو زبان میں عربی کے بہت سارے الفاظ مختار لیے گئے ہیں تو ہماری زبان میں جس کو سوفا کہتے ہیں یہ اس فصل کے وہ اسی سے مستعار لیا گیا ہے چوکر کیسے بن بڑے بیٹھنے کی جگہ جو تھوڑی تھوڑی کچھ چیز چنانچہ نبی صاحب کام جو ہر کسی فرما ہوتے تھے اب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کو یہ حالہ بنا کر بیٹھے تھے دائرہ بنا کر بیٹھتے تھے اور نبی رشتا کا اسلام ہم ان کو دین چکا یہی مطلب کی کی تھی جس میں ان کو پوری زندگی گزارنے کا طریقہ بنایا آپ یوں سمجھ رہے ہیں کہ یہ سارا دین اسلام کی سب سے پہلی دین بچی عام طور پر یہاں پر وہ لوگ رہتے تھے جو مہاجرین تھے اور انہوں نے اپنی زندگی دین کے لیے وقت رکھا ہے بلاد رضی اللہ تعالیٰ سہیب رضی اللہ تعالیٰ ہماروں اس طرح کے حضرات یہ یہاں ہوتے ہیں جن کا اور سب کچھ دین کے لیے ہوتا ہے ان میں واقع شامل رضی اللہ تعالیٰ اچھے کاری چنانچہ وہ آنے والوں کو قرآن مجید کی فرا رکھا تھا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اچھے منتظم تھے وہ گویا کہ ان سے مری کرتے تھے اور ان میں ایک صاحب تھے عبداللہ ابن اسرائیل اللہ یہ زمانہ جاہلیت سے بڑے خوش نوی لکھنا بہت اچھا پینٹ کرتے تو نبی السلام نے ان کے ساتھ ہے اب ان کا سلیبس کیا تھا قرآن مجید ان کا سلیبس اور نبی السلام قرآن مجید کو تفصیل سے کھول کر سنانا تفصیل سے کھول کر یہ تو بھائی میرا بنیاد رہی ہے اور ان کے لیے کوئی کچھ یونیورسٹیوں کے چار گھنٹے چھ گھنٹے متعین نہیں چوبیس گھنٹے چنانچہ جس وقت کے شام لاتے ایک لاتے سکھانے کا عمل اس وقت شروع ہو جاتا ہے چنانچہ روایت میں آتا ہے نبی شام کا جو سوپ لایا ہے تو بے ساتھ ندی کے نماز کر رہے ہیں ذرا سی تلاوت کر رہے ہیں جب دونوں مسل پڑھ لیے نبی اسلام نے بلایا اور فرمایا ابو بکر تو اتنا آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے اکثریت اللہ کے اللہ علیہ وسلم کرتا میں اس رات کو سنا رہا تھا جو کے جانتی ہے مجھے ان کے پڑھنے کی کیا ضرورت عمر تو مجھے کیوں پڑھ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کو جگا رہا تھا شیطان کو بھرا تھا نبی اسلام نے دونوں کو بات بان میں ابو بکر تم تھوڑا سا اونچا چڑھاؤ اور عمر تم تھوڑا سا تو دیکھو رات کو بھی کس نے جانا ہے تو جس وقت نبی اسلام کو شیف لاتے ہیں من فی الحال میں جیسے پیریڈ لگتے ہیں اور مختلف بھی ہے وہ سبجیکٹ بیٹھ کے طلبا پڑھتے ہیں کچھ ایسے لوگ تھے ذکر عبادت میں لگے رہتے تھے تو کیا ہے سکھانے میں لگے لائے تو ایک نماز ذکر کر رہی تھی ایک بار آپ جیت کسان تو جو عبادت کر رہے تھے ان کے قریب سے گزر کر لگے اسلام سیکھنے سکھانے والوں کے پاس آ کر بیٹھے اور آپ نے فرمایا ان نماز کو اس کو مہنگم میں بھی محلم بن کر مبوض ہوا ہوں اس لیے میں یہاں کھاتا ہوں لہذا جو دلی کے لباس ہیں علم میں کے ان کو اس خطبہ کے ساتھ ایک منانا ہے وہ یہ سمجھیں کہ ہمارا سب سے پہلا یہ تھا یہاں کا اچھا دیکھتے ہیں جب پر استاد محنت کرتا ہے تو استاد کی عظمت شدیدوں سے پہچانی جاتی ہے اتنا اچھا استاد چنان کی عظمت کو دیکھنا ہو تو صدیق اسلام کی زندگی کو دیکھیں عمر فاروق اسلام کی زندگی کو دیکھیں عثمان علی اللہ کی زندگی کو دیکھیں علی عمر سزاد کی زندگیوں کو ان صحابہ کرام کی یہ درخشاں زندگیاں ان کے استاد کی عظمت کا منہ بول کر سکتے اب کیسا ہوا جنہوں نے ان بچوں کو ایسا کرایا نبی ساقا نام جب کہیں معلم بنا کر بھیجتے تو انہیں میں سے بنا کر بھیجا جاتا کیونکہ یہ بھی جو صحابہ رام شہر میں رہتے یا اپنے گھروں سے دور ہوتے تھے وہ کچھ کچھ عرصے کے بعد آ کر انہیں سے پوچھنے تھے کرام کی کوئی نئی آئے گا تو ان کو بتایا جاتا تھا کہ یہاں آئے یہی تو وہ واقعہ پیش آیا جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے فرمایا قسم کھا کر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں ہی تمہیں رزق دیتا ہوں تو ایک ایک پکڑی چلانے والے صحابی تھے وہ آئے پوچھنے لگے کہ قرآن کی کوئی نہیں اتری اتنی کو بتایا یہ اتنی تم کو غصے میں آیا تو کسی نے پوچھا کہ تم غصے میں کیوں ہو کہنے لگے وہ کون ہے جس کو یقین دلانے کے لیے میرے اللہ کو قسم کھانی پڑ رہی ہے وہ کون ہے جس کو یقین دلانے کے لیے میرے اللہ کا قسم کھانا ایسے اللہ سے محبت کرنے والے دن پر عمل کرنے والے تقوا کی زندگی گزارنے والے اور دنیا کی فکر رکھنے والے یہ منور شخصیتیں ہیں یہ وہ حضرات تھے جو چلتا دین کا منہ بولتا ثبوت ادھر سنتے تھے ادھر عمل کرتے تھے بہت ہر محسوس کرتے انہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے جو وقت رکھ دیا چنانچہ ان میں کے معاذ جبر اسلام اور صحابی تھے ان کو نبی اسلام نے یمن کی طرف لے دیا جاتا بنا بنانا اور دیکھو یہ جو معلم بنا کر بھیجنا ہے کا اسلام کے نزدیک کیا وقار تھا کہ نبی اسلام نے ان کو فرمایا کہ تم اونٹنی سے سوار ہو تو وہ سوار ہو گئے نبی اسلام نے کی تیل پکڑ لیا اور پکڑ کے ساتھ چلنا شروع کر دیا وہ من اپنے صحابی کو سواری کے دکھایا اور تم ساتھ چل رہے ہیں کہ میں مدینہ کے کنارے تک ٹوشن دن پہنچاؤں لا سر کرنے کا سب سے ان کو رخصت کر رہے ہیں اور رخصت کرتے ہوئے نتی رش نے ان کو یہ بات کہی تھی ماں جا تو رہے ہو جب لوٹ کر تم واپس آؤ گے ہم اس دنیا سے پردہ کر سکتے ماں دور دور کو اللہ نے کیا دل دیا ایسی بات تو سن لی اور برداشت کر کرتے کہ نتی رش نام کو تم جا رہے ہو جب لوٹ کر آؤ گے ہم اس کے لیے بہتر تو اللہ کے پیارے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم انہی حضرات کو معلم بنا کر کے کی جاتا ہے یہی محسوس ہے صاحب ہو جاتی تھی صاحب اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے جو یہاں رہتے تھے وہ ایک لاپ کے لیے لے جاتے تھے انہیں پھر دلاد لانے کی اذان آیا کرتے تھے جس آواز کو سننے کے لیے صحابہ رہے اور اس آواز کو سن کر صحابہ وضو کرتے اور مسجد صحابہ مسجد میں جو ہے سفر بنا کر بیٹھ کر انتظار جیسے ہی کا کچھ نام ہم کا دروازہ کھول کر تشریف لاتے تو سال اقرام کھڑے ہو جاتے سفر بناتے اور پھر اسی مسجد میں اللہ کے پیارے حقیق وسلم میں قرآن کی تلاوت ہے آج ہم مسجد میں بھی جاتے ہیں نا تجرب نواز والی پڑھ تو امام صاحب قرآن پڑھتے ہیں ان کا قرآن دل کو کیسا کرتا ہے آپ سوچیں وہ بھی کیا منظر ہوتا جب اللہ کے پیارے صلی اللہ قرآن پڑھتے ہو آپ کا قرآن سنتے ہوتے اللہ کر دیے گئی کیا ہے وہ کہ فرماتے ہوں گے رسول سے اٹھتے ہوئے سمی اللہ تو صحابہ کے جواب میں فوراً فوراً کہتے تھے ربنا الحمد اے اللہ سب کا ساتھ وہ ہستی ہے تو دیکھو یہ چھوٹی سی جگہ ہے مگر اس کے ساتھ جا کے بہت عجیب عجیب کا بنا ہے جامعہ میں پڑھنے والے طلبا کا امتحان بھی ہوتا تھا آپ حیران ہوں گے کہ جو طلبا جہاں پڑھتے ہیں تو ان کا کورس ہوتا ہے پڑھانے والا پڑھاتا ہے پھر اس کے بعد امتحان ہوتا ہے ان کا بھی امتحان آ تو ممتحن کون تھا ممتحن اللہ العزت امتحان کس نے لیا اللہ نے لیا اور پیپر کا نام کیا تھا ہوتا ہے نا پیپر کا نام یہ کون سا پیپر ہے پیپر کا نام تقوا تھا اور ممتحن اللہ اللہ سما کے یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کے تقوی کا امتحان اللہ نے دیا اللہ اللہ ممتحن امتحان اللہ امتحان دیا اللہ نے الو بخود ان کے دلوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بولا فرمایا وَعَلَّمَهُمْ قَلِمَةَ تَقْوَى وَقَانُوا أَحَقَّ دِيَا وَأَحْلَى پاک کر دیا اچھا یا اللہ جو پاک ہو جاتے ہیں تو پھر انسان کو خوشخبری دیتے ہیں تو یہ ان کو انعام دیتے ہیں تو پھر انعام بھی ملا رہا ہے ہاں۔ انعام ہی تو دیا تھا میں نے جو میں نے کہہ دیا تھا رضی اللہ عنہم ورا تو اللہ سے راضی اللہ سے راضی میں نے خوشی کا اظہار دنیا میں کر دیا بتا دیا تھا کہ میں ان سے خوش یہ وہ اچھا تھا مگر کئی مرتبہ ان کو کھانے کے لیے کم جائے گا کیونکہ نظیر صاحب اسلام کے گھر میں جو موجود ہوتا تھا آپ اس میں منگوا لیا نہ کہ ابو رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بہت زیادہ بھوکا تھا کئی دن کی بھوک تھی کئی دن کی اور میں مسجد نقص کے باہر جا کر دروازے کے اوپر بیٹھ گیا ذہن میں یہ تھا کہ جو لوگ آئیں گے وہ مجھے بیٹھا دیکھیں گے تو کوئی نہ کوئی کہے گا آؤ میرے سے چلو کھانا کھاؤ ابو اب وہ وقت ٹھیک آئے گئے میں سمجھ گیا آج ان کے گھر بھی کچھ نہیں ہوتا ہے کہ دوسرے آئے چلے گئے میں سمجھ گیا ان کے گھر میں ہی پاکا کہنے لگے امید کوئی نہ رہی تو نبی اسلام کو سیکھنا ہے نبی اسلام نے سمایا ابو رہا اور میرے ساتھ سنا چنانچہ نبی اسلام مجھے لے کر گئے اور گھر میں پیغام بھیجا کہ کھانے کی کوئی چیز ہے تو دیوانا گھر والوں نے کہا کہ ایک دودھ کا پیالہ ہے بس اور تو کچھ نہیں میں ایسے کہنے لگے جب دودھ کے پیالے کا نام سنا تو مجھے کچھ امید لگی کہ چلو آج تو کچھ پینے کو مل جائے گا لیکن مزے کی بات کیا ہوئی کہ پیالہ آیا تو شام فرمایا ابو زیادہ جاؤ اور اصاب سب کو بلا لے لاؤ میں نے کہا کا پیالہ اور اصاب اتنے سارے بندے مگر حکم جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گیا بنا دیا ہے اور مجھے یہ بھی دل میں تھا کہ جو بلانے والا ہوتا ہے نا اسی کو پلانے کے لیے بھی جا جاتا ہے اگر مجھے پلانے کے لیے کہہ دیا پھر باری بات میں چنانچہ میں بلا پلایا اگر اسلام نام سرمایہ ہو جائے تو پلاؤ

پیٹ بھر گیا نبی صاحب نے فرمایا وہ اڑے گا اور بھی ہو اب نبی صاحب کو مسکراہٹ کی میں دیکھ رہا تھا کیا آپ مسکراہٹ کا فرمانے تھے ابو رہا اور بھی ہو پھر اور کیا تھک پھر اللہ کے پیارے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نوش فرمایا تب جا کر وہ دوسرے سمجھا یہ جو دودھ میں برکت کا واقعہ ہے یہ بھی نہیں پر یہی معاملہ کہ اگر وہ اللہ کا تحقن کرتے ہیں اللہ عزت اپنے رہتے خزانوں سے ان کو کٹا پاتا ہے اس کو کسی کا محتاج نہیں ہونے جو لوگ آج کہتے ہیں نا کہ یہ طلبا پڑھ جائیں گے تو کہاں سے کھائیں گے وہ خدا بندے تھے جہاں سے انبیاء کرام کھایا کرتے تھے یہ انہی کے نائب ہیں یہ بھی وہی سے کھائے گئے رزق تو آسمانوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کش کا تمہارا رشت آسمان اب ذرا ایک نقطے کی بات سمجھیں میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر بندے کے سامنے کوئی نہ کوئی چیز رکھ ہے اور وہ چیز اس کے لیے رزق کے ظاہری کا سبب کسی کے سامنے اللہ نے کپڑا رکھ دیا کپڑے کو بیچتا ہے کپڑے کو کاٹتا ہے کپڑے کو جوڑتا ہے اور سیتا ہے لباس بناتا ہے ہم اس کو درجی کہتے ہیں اور وہ اسی کے ذریعے سے روٹی کھاتا اسی کے سامنے اللہ نے لکڑی رکھ کر وہ لکڑی کو کاٹتا ہے لکڑی کو جوڑتا ہے ہم اسے کارپینٹر کہتے ہیں اسی کے ذریعے سے وہ روٹی کھا رہا اسی کے سامنے اللہ نے اینٹ رکھ کر وہ دو اینٹوں کو جوڑتا ہے دیوار بناتا ہے مکان بناتا ہے ہم اس کو ملکن کہتے ہیں اسی کے ذریعے سے وہ روٹی رہا ہے کسی کے سامنے اللہ لوہے کو رکھ دیا لوہے کو وہ کاٹتا ہے جوڑتا ہے چیزیں بناتا ہے مکینک کہلاتا ہے اسی سے اس کو روزی ملتی رہی ہے کسی کے سامنے اللہ نے پتھر کو رکھ دیا وہ پتھر کو زمین سے نکالتا ہے اور بیچتا ہے اور اسی سے اس کو روزی دے رہے تو اللہ العزت نے اس دنیا میں ہر بندے کے سامنے کوئی نہ کوئی چیز رکھ دی وہ اسی کے ذریعے سے روٹی رہا ہے اب سوچنے کی بات ہے کہ جس کے سامنے اللہ نے اپنے قرآن کو رکھ لیا اور صبح سے لے کے شام تک وہ اللہ کے قرآن کو پڑھے اور اللہ کے قرآن کو پڑھائے کیا اللہ تعالیٰ اس قرآن پڑھنے اور پڑھانے پر کس کو رشتے دار اور اپنیوں سے رشت لونے والوں اور پتھر سے رشت لینے والوں کپڑے سے رسک لینے والا کاغذ سے رسک لینے والا پلاسٹک کی چیزوں سے رسک لینے والا اللہ کی قرآن سے نہیں ملتا ہاں اللہ تعالیٰ کو رسک پہنچا اس لیے یہ جو صاحب یہ جو تھے یہ اصحاب گاہ یہ لوگ بنیاد بنے اور دین سے دین آگے بڑھے دین اسلام کے اس انسانیت کے اوپر جو احسانات دین اسلام کے جو احسانات ہیں انسانیت کے اوپر ان میں سے سب سے بڑا ایک احسان یہ ہے کہ دین اسلام سے پہلے علم کے اوپر پنڈتوں کا کاہنوں کا تسلط تھا یعنی اس وقت پنڈت جو تھے وہی عالم سمجھے جاتے تھے جو کاہن کہلاتے تھے وہی عالم سمجھے جاتے تھے عوام الناس کا علم سے کوئی واسطہ تعلق نہیں تھا دین اسلام کا بہت بڑا یہ احسان کہ اس نے پنڈتوں اور کاہلوں کی اجارہ داری کو ختم کر کے اس علم کو عام بندے تک پہنچا دیا نظر اسلام نے فرمایا کہ اس لوگوں نے علم من المحد اللہ تم تم گھوڑے سے لے کر قبر میں جانے کا علم حاصل کرو اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ طلب العلم تالاب الدید اللہ مسلم و مسلمہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر لازم تو دین اسلام نے اجارہ داری کو ختم کر کے اس علم کو عوام تک ہے تو سب تم کے ضروریات دن قریب کی تو علماء کریں گے مگر جو عام علم ہے اس کی ضرورت تو ہر انسان ہوتی ہے تین یہ دین میں ہر ایک تک پہنچا جاتا ہے یہ دین اسلام کا بہت بڑا کارنامہ ہے اگر کو جاتا ہے اور یہ کہاں تو یہ یہی سب بابا مجھے چھوٹی سی دیکھا ہے نا جہاں جا کے ہم نفر پڑ پڑے وہیں پر یہ سارا معاملہ پیش کرتا ہے یہیں سے انقلاب پیدا ہوا چنانچہ ایسے انقلاب پیدا ہوئے کہ علم کو دنیا کے اندر دیا چنانچہ کی جگہ ایک عجیب پیش آیا ایک صحابی تھے ابو عبد الرحمان رضی اللہ امیر آدمی تھے انہوں نے ارادہ کیا اللہ کے راستے میں شہادت پانا بیوی سے مشورہ کیا اس میں کرتی اللہ کی یہ دین ہے اللہ کے نام سے قربان کرو بنا کے یہ طرف جہاد کے لیے نکلے اور نکلتے ہوئے ان کے پاس تیس ہزار دینار انہوں نے وہ تیس ہزار دینار اپنی بیوی کو دیے پھر تاکہ میں اپنے خطے میں کوئی محتاجی نہیں ہوئی اور خود نکل پڑے اور جب گھر سے نکلے تو بیوی پیچھے سے امید سے تھی حاملہ چند مہینے کے بعد تین چار مہینے کے بعد ان کے ساتھ ہاں بچے کی ولادت ہو گئی خیر یہ آگے کیا بھی کر کے خیال تھا کہ میں شہید ہو جاؤں پھر آگے بڑھ پڑے اللہ بتا دیتے پھر شہید ہو جاؤں اللہ کی شان دیکھیں کہ ان کو اس عمل میں ستائیس سال لگ سکتے ہیں ستائیس سال مسلسل کے دین اسلام کے عمارتوں کے اندر شامل اللہ کے نام جان دینے کے لیے ستائیس سال کا ستائیس سال کے بعد جہاں جہاں جانا تھا تو ہاتھوں اللہ کے شہید کی بجائے تو بتا دیا تو ستائیس سال کے بعد جب فوجی واپس گھروں کو لوٹنے کے لیے بھی آیا تو جب اپنے گھر آیا دروازہ تک پکایا جی نے روالت کو ڈالا ملاقات بھی حیران اچھا آپ کو اللہ نے زندگی کی تشریف لے آئے میں اسی مسئلہ لگی ہوئی اذان کی آواز کہنے لگے اچھے میں نماز کی تیاری کرتا ہوں جاتا ہوں مگر مجھے اتنا بتا دیا تمہیں میرے پیچھے کوئی خطے کی تنگی تو نہیں نہ ہوگی ان تو نہیں مجھے کوئی تنگی نہیں ہوئی جی میں آپ کو تیس ہزار دنات جو رکھوا دیا تھا وہ بچ گئے یا کچھ پورے ہو گئے ان کا آپ نماز پڑھ کے آئے میں تیس ہزار دینار کا آپ کو رشاف بتا کرتا ہوں یہ مسجد میں نماز پڑھنے آ رہے اب جب مسجد میں آ کے نماز پڑھی تو مسجد میں نماز پڑھانے کے فوراً بات ایک نوجوان ہے چہرہ پر نور ہے اور سنت سے آراستہ اور وہ بیٹھ کے حدیث کا درد کرنے کے اور انہوں نے حدیث پڑھا تھا وہ تھوڑی جوانی ان کی ان کا درد حدیث اتنا پر اثر تھا اتنا پر تعمیر تھا ابو لوگ رحمان سرو کو دل میں شانا ہے اللہ حبیب کو ایسے دے دے ایسے بچے ایسے نوجوان کیا اچھے ہیں اللہ کی شان کے پڑھ پر چلتے اپنے گھر ایک طرف گلی سے یہ اپنے دروازے پر پہنچے تو دوسری طرف گلی سے چلتے ہوئے وہی نوجوان اسی دروازے سیون تو یہ ان دیکھتا خیال ہاں، تھا نوجوان تم کون ہو یہ میرا گھر ہے نوجوان نے پوچھا کہ بابا جی آپ کون یہ میرا گھر ہے جب دونوں کی آوازیں تھوڑا بلند ہوئی تو بیوی اندر سے سن رہی تھی اس نے اندر سے دونوں کی آواز کو پہچان دیا کہنے لگی کہ تم آپس میں بات نہ کرو اندر آ یہ کہنے لگے کہ یہ کون ہے نوجوان جو میرے گھر کے اندر آیا ان کا اندر تو آئے جب اندر آیا تو انہوں نے اس وقت اپنی بیوی کو بیوی نے یہ اس وقت اپنے خاندان کو کہا کہ دیکھو آپ جب یہاں سے نکلے تھے میں امید سے تھی آپ کے جانے کے بعد اللہ نے مجھے بیٹا دیا جو تیس ہزار دینار آپ مجھے دے کر گئے تھے میں نے وہ اس بچے کے علم اور تربیت کے اوپر خرچ کیا آج اللہ نے میرے بیٹے کو مسجد نبی کے اندر عدیب کا کر دیا اللہ یہ صاحب یاد ہوتے ہیں یہ اپنے بچوں کی ایسی تعلیم اور تربیت کیا کرتے ہیں عبد الرحمان پر وہ نام اٹھتے اور اپنے بیٹے پر سینے پر جا دیا اللہ نے مجھے ایسا بیٹا تھا نہ پوچھ ان کا پوچھ رہا ہوں کہ یہ رات اب تو دیکھ ان کو یدے پیدا لیے بیٹھے ہیں اپنی آسینوں میں جلا ہستی ہے جمع کو موجود نفسم کی خدایا کا چھپا ہوتا ہے پہلے دل کے تینوں میں تمنا درد دل کی ہو تو خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ تو ہر بار والا ہوں یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر انہیں کے اتفاق پر ناز کرتی ہے مسلمانی اگر خلوت میں بیٹھے ہوں تو جلوت سے مزے آئیں جو آئے اپنی جلوت میں تو طاقت کو سخن دادا چنانچہ آج ہم جائیں ہیں تو صبح کے اوپر رقص نفل نقل کے اللہ کا قرآن بیٹھ کر پڑھتے ہیں اور نیت یہی کرے اے اللہ کے پہلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہاں صحابہ کو یہ قرآن پڑھانا شروع کیا تھا میں بھی اسی قرآن لیا اور میں اس جگہ بیٹھ کر یہ دعا مانگ رہا ہوں کہ مجھے زندگی اللہ رب العزت کسی قرآن کو سیکھنے سکھانے میں لگانے کی توفیق دے کل قیامت کے دن میں بھی اسی جماعت میں سے کھڑا لگ جاتا ہوں نبی رفیع السلام کا خیال ہے آپ نے ایک ساتھ ملطفہ کو دیکھا اور فرمایا کہ اے صحابہ کی جماعت جس نہج پر تم زندگی گزار رہے ہو جو شخص اس نہج پر زندگی گزارے گا قیامت کے دن اس کو اللہ نظر تو ہم بھی اپنے آپ کو طالب علم سمجھیں

بن گئے ہیں ہمارے گناہوں کو فرما خطاؤں سے کہیں ہماری یہاں پر حاضری کو مالک ہماری نیک مرادوں کو پورا کرنا جسمانی بیماریوں کو دور فرما روحانی بیماریوں کو دور فرما اے کریم آقا اس سے پہلے کے لوگ ہمیں کلمہ پڑھائے ہمیں اپنے احتیاط سے کلمہ پڑھنے کی توقع عطا فرما اس سے پہلے کے ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائے من کی آنکھیں کھلنے کی توقع عطا فرما اس سے پہلے کے لوگ ہمیں حسل دے ہمیں حسلے توبہ کرنے کی توقع پتا فرما اس سے پہلے کے لوگ سفر پہنائیں ہمیں سکوتوں کی پوشاک پہنے کی توفیق عطا فرما اور اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما اور اس سے پہلے کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیشی ہو ہمیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما کریم آقا ہمارے حج کو حج مبرور بنا حج کو حج مقبول بنا جتنی بھی دعائیں سفر میں مانگی مردوں نے یا عورتوں نے اللہ کی رحمت کو سب دعاؤں کو خصوص بدماش ہمیں خوشیوں کے ساتھ اس جگہ کے ساتھ واپس لوٹا دین کی خدمت کے لیے ہمیں اپنے گھروں میں واپس لوٹا اللہ ہمارے گھروں کا دین کا مرکز بنا دین کا گلشن بنا اللہ اس کو تو محبتوں کی زندگی نصیب فرما قیامت تک آنے والی نسلوں کو اللہ دین کے لیے فرما اے مولا امت مسلمان کو عزت نصیب فرما پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما صلی اللہ تعالی شری رام پھر